اور روح دل یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدود دہلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت اللہ باجوان نے کتاب الفتن میں بحث کی فرماتے ہیں کہ خوف کی جتنی کیفیات ہیں ان تمام کا محل قلب ہے احوال جسے کہتے ہیں حالات مثلاً خوشی کا طاری ہونا خوف کی کیفیت کا طاری ہونا واقعات یہ ساری چیزیں در حقیقت قلب سے متعلق اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان احوال کا تعلق قلب سے ہے کیفیات اور احوال کا اور علوم کا محل دماغ قرار دیا انہوں نے اور خواہشات جتنی ان تمام کا محل طبیعت کو قرار دیا انسان تو خیر قلب جو ہے وہ تو ہے احوال اور کیفیات کا محل پھر اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے بدن کا ظاہری حصہ گوشت کا لوتھڑا آپ ذبح کریں بکرے کو تو اندر پل وہ نکلے گا کسی اور جانور کو ذبح کریں تو اس میں گوشت کا ٹکڑا ہے اور انسان میں بھی وہی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رب بُوا انسانی بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے لوتڑا ہے ادا فلوحت فلوحت جس و جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو سارا بدن ٹھیک وہ ادا فصا دکا دل پھل پسا اور وہ جب فاسد ہوتا ہے تو سارا نظام بدن درہم برہم ہو جاتا ہے اللہ وہی القلب باخبر ہو جاؤ کہ وہ قلب گوشت کا ٹکڑا اور لوتڑا وہ دل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب معراج ہوئی تو قلب اثر کو نکالا گیا اور سونے کے تشتن میں اسے رکھا گیا اور آب کوثر سے اسے دھویا گیا اس نے پھر بڑے بڑے لطائف بیان کیے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا سونے کا استعمال جائز نہیں وہ چونکہ فرشتوں کا معاملہ تھا اور آپ نے اسے استعمال نہیں فرمایا اور تمام پانیوں میں افضل ترین پانی اگر کوئی ہے تو وہ کوثر ہے وہ نقل و اثر کے دھونے کے لیے کسی اور پانی کا انتخاب ہوتا اور پھر دھونے میں کیا حکمت نکالے جانے میں کیا حکمت وہ ایک مستقل موضوع ہے جب کسی وقت بیان کریں تو غرض یہ کہ یہ بدن میں جو گوشت کا بائیں جانب جس کو تنوبری شکل کا کہتے ہیں جیسے گاجر لٹکا دی جائے اسی لیے مناسبت کی وجہ سے طبا لکھتے ہیں کہ گاجر کا استعمال قلب کے لیے مفید ہے اور مفرح القلب قلب بتلاتے ہیں تو گوشت کا یہ ٹکڑا اور لوتھڑا یہ ہے دل مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ہر شخص میں موجود ہے گوشت کا ٹکڑا اور لوتھڑا اسی لیے الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکاتیب میں بحث فرمائی ہے اور پہلے تو وہ اس پہ چلے ہیں کہ قلب سے مراد کی ظاہری ہے گوشت کا ٹکڑا اور لوتڑا ہی پھر اس کے بعد بحث کرتے کرتے اس کی جو حقیقت ہے اس پر کلام فرمایا اور وہ ایک مانوی جوہر ہے جس کو ایک خاص پسند کی ادراکی طاقت سے تعبیر کر سکتے ہیں اس کو آپ ایسے سمجھ لیں خارجی مثال سے کہ جیسے یہ ٹیوب لائٹ ہے ہمارے سامنے اور اس میں کچھ تار ادھر آ جائیے آگے آ جائیے علم حضرات آگے رہیں تو اچھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث علی منکم اولو الاحلام کہ تم میں جو ارباب سہم ہیں وہ مجھ سے قریب رہیں یعنی نماز میں میرے پیچھے جو رہیں وہ اہل علم حضرات رہیں تاکہ آپ کی اداؤں کو وہ سمجھیں اور امت کو سکھلا سکیں اور نماز میں اگر گڑبڑ ہو تو خلیفہ بنانے کی جب نوبت آئے تو پیچھے اگر مجھے خوش ہو تو مشکل ہوگی اس لیے پڑھا لکھا انسان ہوگا تو وہ دے گا اور قلب اثر چونکہ انتہائی لطیف تھا اس لیے مسلم کے احوال کا بھی اثر پڑتا تھا ایک مرتبہ بھول ہو گئی نماز میں تو فرمایا کہ تم لوگوں کی تہارت میں جو نقش ہو جاتا ہے اس کا اثر مجھ پر پڑا تو بھول ہو جاتی ہے تو قلب مبارک کی کیفیت تھی لیکن حدیث میں یہ ہے کہ جو ارباب عقل و علم ہے وہ سے قریب رہیں تو بڑے حضرات یا اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں ان کے قریب رہنے سے بھی ہوتی ہے پھر اپنے پاس کو علم بھی نہیں جہاں غلط یہ ہو تو اصلاح بھی کر دیں گے وہ بتا بھی دیں گے کہ بھائی یہ بات غلط ہے یہ ہے ایک فائدہ اس سے یہ حاصل ہوگا تو غلط یہ کہ قلب جو ہے وہ ایک تو ظاہری حیثیت ہے اس کی جیسے مثال دے رہا تھا کہ مثلا ٹیوب لائٹ میں آپ دیکھیں تو تار لگے ہوئے ہیں باریک باریک مہینے تو ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہی اصل ہے تار ہاتھ میں لے لیں یا کوئی بلب ہاتھ میں ہاتھ میں لیں آپ تو اس میں دیکھیں گے کہ باریک باریک خاص قسم کے تار ہیں مگر وہ اپنی ذات سے ان تمام صلاحیتوں یا اپنی ذات سے ان خوبیوں کا محل نہیں ہے جب تک کہ اس میں جو شے آنے والی ہے اور روشن ہونے والی وہ موجود نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جس وقت بتی ہے بجلی رخصت ہو جاتی ہے تو وہ تار تو موجود ہوتے ہیں مگر گویا اس میں روشن ہونے والی چیز جو اس کے لیے بمنزل جان کا ہے وہ نہیں ہے تو اس صورت میں گویا صورت تو ہے اس کی حقیقت اس سے رخصت ہے تو گوشت کا جو لوتھڑا ہے انسانی بدن میں وہ در حقیقت محل ہے ایک چیز ہے اور اس سے تعلق رکھنے والی چیز ہے در حقیقت روح بھی اور ادراک بھی اسی لیے لکھا ہے کہ لطیف قلب ہے لطیف قلب تو لطائے سب شوق ہیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کچھ دقیق علمی چیزیں ہیں اور اس کی مثال ایسی بھی ہے کہ جتنے علوم ہیں انسان کے سب قلب میں موجود ہیں اب مثلا ایک شخص حافظ قرآن ہے اور وہ بیت الخلا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے قلب میں قرآن کریم موجود ہے پھر بیت الخلا گیا ہو اور بیت الخلا کسی چیز کو لے جانا وہ صحیح نہیں اور یہاں جو شکل ہے تو وہ ملفوف اور محفوظ ہے اور اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی مثمت کیا کہ اگر تعویذ جو ہے وہ پورا ملفوظ اور محفوظ ہو چاہے اس میں آیتیں لکھی ہو تو بیت الخلاء اسے پہن کر جا سکتا ہے آدمی تو وہ لطائف فوق العرش ہیں وہ ایک دوسری بحث ہے جو شاید سمجھ میں نہ آئے ماورائے فہم ثابت ہو پر اتنا ذہن نہ رہے کہ بدن میں ایک تو گوشت کا لوتھڑا ہے ٹکڑا ہے ظاہری اور حدیث شریف میں اس کو فرمایا گیا کہ وہ قلب ہے اگر گوشت کا لوتھڑا اور ٹکڑا تو تمام میں موجود ہے گائے میں بیل میں بھینس میں بندر میں ہر شخص میں مرغی کو آپ کاٹے اس میں بھی موجود ہوتا ہے ہیں تو پھل اس کا تو وہ تو سب میں موجود ہے اصل جو جوہر ہے ادراک کی قوت اور ایک خاص قسم کی صلاحیت وہی مزار ہے در بد فضیلت یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کافر کو آپ کاٹیں یا مشرق کو سینا اس کا چاک کریں تو گوشت کا لوتھڑا تو اس میں بھی موجود ہے مگر قلب کا جو شرف ہے اور قلب کی جو خوبی ہے جس کی وجہ سے اس کی تعریف کی گئی ہے تو وہ روح اس کے اندر موجود نہیں ہے استعداد تو اس میں بھی ہے اسی لیے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ کجیب استعمال فرماتے تھے کہ قرآن کریم میں جن کافروں کے باب میں ذکر ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے ان کے قلوب پہ مہر لگا دی اس سے حضرت مستمت فرماتے تھے یعنی نتیجہ نکالتے تھے کہ اس کے اندر کوئی جوہر تھا کسی قسم کا تبھی تو محل لگانے کا سوال پیدا ہوا اگر ابتدائی سے کوئی استعداد موجود نہ ہوتی تو محل لگانے کا سوال ہی کیا ہے استعداد تھی اس استعداد کو خراب کرنا شروع کیا تو ہم سارا قانون اس کی سزا نقل و محل لگایا اور مثال اس کی ایسی ہے جیسے ایک بادشاہ اگر کسی وقت کو ہر مہینے میں ایک ہزار روپے بخشش کے طور پر دیتا ہوں اور وہ عقل من ایسا ہے کہ وہ ایک ہزار روپے لے کر تالاب میں ڈال دیتا ہوں وہ ایک ہزار جو شاہی آتی ہے اسے کسی کوڑے کرکٹ پر ڈال دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر بادشاہ سلام یہ قاعدہ بنا لیں کہ اس وقت کو اب نہیں دیا جائے گا بندش ہو گئی اب اس پر کوئی یہ اعتراض کرے کہ بادشاہ نے اس کو محروم کر دیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس کی محرومی کا سبب حقیقت اس کی نا قدری ہے جس پر محرومی کو مرتب کر دیا گیا تو حق تارا شاہ کی طرف سے ایک صلاحیت تو تھی دی ہوئی مگر صلاحیت کے غلط استعمال اور قرض کو فاسد کرنے کے نتیجے میں حق تعالیٰ کی طرف سے مہر کی شکل ہوئی یہ مسئلہ کہ یہ استعداد کو انہوں نے اس طرح استعمال کیا کیوں وہاں مسئلہ آ جاتا ہے اختیار کا اور مجبوری کا اور مسئلہ قدر اور اس کا تعلق سے تقدیر سے ہے وہ ایک مستقل بحث ہے جو طول چاہتی ہے اور تفصیل چاہتی ہے یہاں صرف اتنا ذہن میں رہے کہ قلب جو ہے گوشت کا ایک لڑا ہے اور اس کے اندر جو جوہر لطیف ہیں اور ادراک کی طاقت ہے وہی در حقیقت بنیاد شرف ہے اور یہ مانویات کے قبیل کی چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نظر دیں تو حصے طور پر بھی سمجھ میں آتا ہے اسی لیے فتح الملحم شرح مسلم میں حضرت علی اللہ صاف کا ارشاد نقل فرمایا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی اس حدیث کے ذہن میں حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو قلب پر سیاہ داغ ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو صاف ہو جاتا ہے قلب پھر گناہ کرے توبہ نہ کرے گناہ کرتا رہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورے قلب پر سیاہی چھا جاتی اور ہوتے ہوتے پھر توفیق قلب ہو جاتی ہے اور ہم تعالیٰ سے دوری ہونے لگتی یہ جو دوری ہوتی ہے گناہ کے نتیجے میں اس کی ابتدا تو ہوتی ہے غفلت سے اور انتہا اس کی جا کر ہوتی ہے ابتدا یعنی مرتد ہونے پر اور غفلت سے لے کے مرتد ہونے تک صرف سات درجات قائم کیے علماء نے اور ان کی تفصیلات بھی کتب کے فن میں ہیں اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں یا صرف اتنا ذہن میں رہے کہ قلب جو ہے اس میں جو جوہر حق تعالی شانوں نے رکھا ہے جوہر لطیف بنیاد ہے سب تو وہ ایسا ہے کہ انسان کی ظاہری بصارت سے اس کا ادراک نہیں ہوتا ظاہری آنکھوں سے بصیرت سے اس کا ادراک ہوتا ہے تو حضرت علی کرم اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کافر کے قلب کو یا مناسب کے قلب کو مناسب کے قلب کو اگر چیر کر دیکھیں اور اسے کاٹے ہیں تو فرمایا کہ سیاہ نظر آئے تو وہ سیاہ نظر آنا بہی مانا ہے کہ بصیرت کی نگاہ سے اگر آدمی دیکھے تو سیاہ نظر آئے گا ویسے آپ آپریشن کریں تو کسی مسلمان ایک جوان ہے اور ایک کافر جوان ہے اور دونوں کا پلب نکالیں اور ایک ہی علاقے کے ہیں کسان کے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں ہوگا رنگت میں گوشت کی کیفیت میں مگر وہ جو چیز ہے تو وہ مانوی چیز ہے جس کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں حضرت علی کا اللہ جو اپنے اس ارشاد میں تو قلب تو ایک ظاہری لوتھڑا ہے جو انسانی بدن میں اور وہ محل اس حقیقت کے لیے اسی لیے سوال یہ ہے اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس کو چھیڑا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دماغ تو سب سے اوپر ہے اور قلب جو ہے وہ در حقیقت سینے میں رکھا بائیں جانب تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خیال اللہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محبت گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قلب کی حیثیت امیر المومنین کی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلاطین کے بنگلے تو وہ سیٹی سے ایک سائڈ ہوتے ہیں اور ایک طرف ان کا اپنا امتیاز ہوتا ہے تالاب کے کنارے کسی جگہ بہت دور دور اور بہت دور صبح ہے کی ایک شکل تو وہ ہوتی ہے ان کی اور امیر المومنین کسان ہوتی ہے خادم کی تو وہ سید تو ہوتے ہیں سردار قوم مگر سید القوم خادم ان کے پیش نظر وہ رعایا کے اندر ہی رہتے ہیں تو قلب در حقیقت بادشاہ ہے انسانی بدن کا اور جب قلب بادشاہ ثابت ہوا تو اس کی بادشاہت کا بادشاہ امیر المومنین شان ہے بادشاہی خالی تو اس شان کی وجہ سے جو خاجمانہ پہلو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کنٹری جو بدن کی ہے اور مملکت اس کے بیچ میں اسے بسایا جائے تو بجائے گویا سائٹ میں اور ایک طرف رکھنے کے درمیان میں اسے رکھا گیا کہ اس کی حیثیت امیر المومنین کی اور جانب جانب جو ہے وہ شرف کی جانب ہے بزرگی کا پہلو ہے دہنی میں رائٹ سائڈ جسے کہتے ہیں اور قلب کو بجائے رائٹ سائڈ میں رکھنے کے اس کو لیفٹ سائڈ میں رکھا ہے بائیں طرف تو اس کی وجہ ذکر فرمائی کہ دہنی طرف تو بجائے شرف ہے ہی صحیح خوبی اور بائیں طرف یہ شرف سے محرومی تھی اس وجہ سے قلب کو رکھ کے اس کی تلاشی کر دی گئی کہ برابری کی شکل پیدا ہو جائے اور بندے کا خیال یہ بھی ہے کہ طواف کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ جیسے مثلا یہ بیت اللہ شریف ہے تو طواف جب ہوگا تو اس طرف شروع ہوگا اس طریقے سے اور آپ جب اس کا انداز لگائیں طواف پر جن کو اللہ نے جانے کی توفیق نصیب فرمائی تو وہ جب طواف کے لیے چلیں گے تو بیت اللہ بائیں جانی پڑتا ہے تو مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ بیت اللہ دہنی جانی ہونا چاہیے اصل میں یہ سفر ہے عشق ہے اور اس کو تعلق قلب سے ہے اور قلب عاشق بے قرار ہے تو جب بائیں جانب سے شروع کریں گے تو قلب بیت اللہ کے قریب ہوگا اور اس قرب کی وجہ سے گناہ سے تسکین ہوگی اور اگر وہ جانی طرف سے شروع ہوتا ہے ادھر سے تو ظاہر ہے کہ قلب کے لیے بہت کی شکل ہو جاتی اس وجہ سے یہ صورت اختیار کی مگر اس دائیں بائیں میں پھر تفصیلات ہو سکتی ہے اگر آدمی اس میں کچھ رکاوٹ سے کام لے اس لیے کہ دار و مدار اس کا حقیقت ادھر کے معاملات پر ہے اس لیے جہاں یہ حکمت چل سکے گی وہاں تو چلائیں گے اور جہاں نہیں چلے گی وہاں نہیں چلائیں گے مثلاً اگر کوئی اپنی ذکاوت سے یہ اشکار کر دے کہ بیت الخلا میں جاتے وقت حکم یہ ہے کہ بایاں پہل پہلے رکھے اور بایاں پہلو جو ہے وہ بدن کا کمزور ہے مگر قلب کی وجہ سے جب برابری اور مساوات ہے تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے تو وہاں صاحب شریعت نے دوسرے پہلو کو بھی ملحود رکھا ہے وہ اس کے اپنی اصلی حالت بائیں طرف ہونے کی تو بعد یہ اثرار ہیں اس میں بڑے بڑے بڑی بڑی گفتگو ہیں اور خاص طور سے مجدد الفانی شاہ علی اللہ امام غزالی امام راضی اور شیخ عبدالعزیز دباغ شیخ محی الدین ابن عربی حضرت علامہ شاہ کشمیری حضرت حکیم محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ بہت لوگ امت میں گزرے ہیں اور ایما کے جو اردو ہیں تو انہوں نے جو گفتگو کی ہے ان چیزوں پر تو اپنی طبیعت آشش کر جاتی جم جاتی تو بات اس پر تھی اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ اس عالم میں ہر شے کے مناسب ہر حقیقت اپنے مناسب صورت کو تلاش کرتے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب ہر حقیقت کے مناسب صورت ہوتی ہے اور ہر صورت کی مناسب حقیقت ہوتی ہے تو اس سے ہٹ کر اگر وہ شاید کسی اور مقام پہ ہو تو وہ بات نہیں رہے گی اس میں جیسے مثال کے طور پر گلاب کی خوشبو ہے تو قدرت نے اس خوشبو کو جو ایک مانوی چیز ہے باطنی چیز ہے خفی چیز ہے شامہ سے جراث ہوتا ہے اس کا سوگنے کی طاقت سے تو لطیف ترین چیز ہے اس لیے اس کی مناسب کی شکل کو گلاب کا پھول اختیار کیا تو معلوم ہوا کہ گلاب کا پھول یہ تو اس کی صورت ہے اور اندر جو خوشبو ہے وہ اس کی حقیقت ہے اور ہر حقیقت جو ہے وہ اپنی صورت سے جوڑ رکھتی ہے اور صورت حقیقت سے بلکہ اگر زیادہ گہرائی میں جائیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صورت کو حقیقت سنبھالے ہوئے رہتی ہے تھامے ہوئے رہتی ہے اگر حقیقت نہ ہو تو سورج رخصت ہو جائے گی اور سورج کی طرف سے حقیقت کے حق میں عنایت ہے کہ سورج حقیقت کو دعوت دیتی ظاہر ظاہر ہونے کی جیسے مثلاً انسانی بدن ہے اس پورے بدن کی ایک حقیقت ہے جو روح کہلاتی ہے اور قلب کے بعد دوسرا سوار روح کا تھا اس میں جوڑ بھی ہو گیا اس سے تو پورا بدن تو ایک سورج ہے اور اس میں جو آتما ہے روح ہے کیا کہتے ہیں اس کو شارٹ میں معروف صبح جو ہے جو روح اس کے اندر موجود ہے وہ اس کے باطنی حقیقت ہے مانوی حقیقت اب آپ دیکھیے کہ وہ حقیقت اگر اس صورت سے رخصت تو صورت محفوظ نہیں رہتی اور میں تو مثال دیا کرتا ہوں کہ عجیب قدرت کا نظام ہے فریج سسٹم کے جو بیت الخلا ہوتے ہیں ٹوائلٹ کو اس میں پچیس سال بعد پچاس سال بعد بڑی بڑی صفائی کے باوجود پتھر خراب ہو جاتا مگر جس زمانے میں آج کے لوگ تھے جن میں سے بعض دو ہزار سال جینے والے تین ہزار سال ایسی بھی عمریں ہوئی ہیں بعضوں کی اتنی طویل طویل حتیٰ کہ اپنی زندگی میں مکان بناتے تو گر جاتا پھر دوبارہ بناتے پھر گر جاتا نو بتائے کہ اندر کے جا کو بھی بکتے تھے کر وہ اور اب یہ کہ ایک مکان بن جاتا ہے تو دادا گئے بیٹے گئے پوتے آئے وہ بھی رخصت اور مکان اپنی جگہ قائم تو اتنی اتنی طویل عمر اور آنتوں میں فضلا ہوتا ہے نجاست پاخانہ ہوتا ہے اور اس کا اثر یہ ہے کہ سلام پیدا ہو جانا چاہیے مگر روح کے یہ آثار ہیں کہ سلام صدیاں گزرنے پر بھی نہیں پیدا ہوتی اور ادھر آپ دیکھیں کہ جہاں اندر سے روح نکل گئی تو یہ سارا شیرازہ جو مشتمل تھا وہ منتشر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ چہرے میں توجہ ہے پیٹ پھولنا شروع ہوتا ہے ہاتھ پیر کی کیفیت کچھ عجیب سے ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت کی صورت کو اپنے وجود سے محفوظ رکھے ہوئے اور سالم رکھے ہوئے ہیں تو حقائق سور کے حق میں محافظ ہیں حقیقتیں صورتوں کے حق میں حفاظت کا ذریعہ اور صورت حقیقت کو ظاہر ہونے کا موقع دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس بدن کو آپ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں اور قیمہ کر ڈالیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ صورت جب نہیں ہے اس کے ظاہر ہونے کا محل تو وہ حقیقت بھی رخصت ہو جائے گی کہے گی کہ بھائی مبارک ہو آپ لوگوں کے لیے عالم ہمارا محل اور مکان تو رہا نہیں ہے تو ہر شہر کی مناسب ایک چیز ہوتی ہے اب ایک بات اور سنیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر مومن کے قلب پر غیر سے فتوحات ہوتی ہیں یعنی اللہ اندر شانو کی طرف سے ہر مومن کے دل پر ہر مسلمان کے دل پر تجلی ہوتی ہے ہر مومن کے قلب پر نور آتا ہے اور تجلی ہوتی ہے مگر رضائل ہوتے ہیں تو وہ رخصت ہو جاتی ہے اور رضائل کی اصلاح ہو چکی ہو تو اس صورت میں وہ ٹھہرتی ہے اور اس کی برکات حاصل ہوتی ہے اور مثال اس کی دیکھی مثلاً ایک آدمی ہے شریف اور باغوق آدمی ہے اس کو ایک آدمی نے اپنے یہاں دعوت دی وہ خود اس کے یہاں گیا وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ دروازے کے باہر نجاست پڑی ہوئی ہے دروازے کے اندر دیکھا تو وہاں بھی نجاست پڑی ہوئی کہیں پیشاب پڑا ہے کہیں نینگنی پڑی ہے کہیں بہانہ پڑا ہے تو وہ لاہور پڑ کر واپس آ جائے گا کہ وہ مکان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس مکان میں یہ جا سکے تو یہ گیا تو تھا مگر وہ اس لائق نہیں رہا کہ اس میں یہ ٹھہرے تو حق تعالیٰ کی طرف سے قلوب پر یہ عنایات ہوتی ہے کہ ادھر سے تجلی تو ہوتی ہے ہر قلب مومن پر اس کے شاعر شان مگر جس قلب میں رضای ہیں گویا اس مکان میں نجاست بھری پڑی ہے اور جب نجاست ہے تو وہ شریف چیز اس کے اندر ٹھہرنے سے بھی لہٰذا رخصت ہو جاتی ہے اور اگر قلب کا تسکیہ کی کیا جائے اور تقوی و تعلق مع اللہ کے نتیجے میں اس میں صفائی ہوتی ہے تو پھر وہی چیزیں جو ہے آ کر اپنے اثرات اور اپنی برکات دکھلاتی ہیں اور اس سے تلبس ہوتا ہے تعلق قائم ہو جاتا ہے تو باہر قلب کی جو اصل ہے وہ در حقیقت وہی جوہر لطیف ہے اسی لیے امام فخر الدین راضی نے تفصیل کبیر میں سورہ پاہا میں تفصیل کبیر نے سورہ پاہا میں ایک مقام پر بحث فرمائی اور اس میں انہوں نے پورے بدن کا ایک عجیب سا تجزیہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ پورا بدن ایسا ہے انسان کا جیسے ایک ملک ہو کنٹری ہو پورا بدن اور اتنا حصہ جو سینا ہے اس کو انہوں نے تشبیح دی ہے کہ شہر یہ یوں سمجھ لو جیسے فورٹ ہو قلعہ ہوتا ہے اس طریقے سے اور اس قلعے کے اندر قلب کی حیثیت جو ہے وہ در حقیقت تخت کی حیثیت ہے اور قلب کے اندر جو فواد ہے پھر اس میں بھی بڑی بحث کی کہ قلب اور فواد میں کیا فرق ہے ان الکلام لفل فعاد دلیلا تو قلب کے اندر جو ایک جوہر ہے اس کی حیثیت تو ہے بادشاہ سلامت کی اور بادشاہ سلامت کی اصل جان در حقیقت روح ہے تو فواد کو روح سے بھی تعبیر کر لیں آپ تو پورا بدن تو ایک کنٹری ہے یہ پوری چھاتی ایک قسم کا فورٹ اور قلعہ ہے اور اس میں جو سخت کی پوزیشن ہے وہ در حقیقت قلب کی ہے اور بادشاہ کی حیثیت کو آپ کی سمجھ لیں آپ روح کی حیثیت کو آپ کی سمجھ نہیں ہو یا روح جو ہے وہ بادشاہ اور اس کی جان یہ فواد اور اس کی جان جو ہے وہ روح ہی اثر ہے اور یہ موٹی سی بات ہے کہ جب کسی جگہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے لیے یہ ہے تو ضرورت اس کے لیے اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے کبھی اس کی حفاظت کے لیے فصیل اور کوٹ ہوتے ہیں اور کبھی خندق سے حفاظت کی جاتی ہے تو امام راضی لکھتے ہیں کہ انسانی بدن کی فصیل تو یہ حدود اربا ہیں مگر مانوی اعتبار سے روحانی اعتبار سے اس کے لیے خندق وہ زہد کی ہے اور کو اس کے حق میں زہد کا ہے فصیل کہ اگر زہد کی شکل ہوگی تو اس صورت میں وہ خندق خدی ہوئی ہے یا یعنی یہ کہ وہ جو دیوار ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں کوٹ کہتے ہیں دیوار کسی سٹی کے اطراف میں دیوار بنا دی جاتی ہے کوٹ اسے کیا کہتے ہیں ہاں فورٹ قلعے کو کہتے ہیں وہ جو دیوار ہوتی ہے جیسے سیٹی کی بڑی دیوار بنا دی جائے حفاظت کے لیے ہاں تو بارہ وہ دیوار جو ہے ذرا حقیقت وہ خندق خندق جو ہے دیوار محافظ اس کو زہد سے تعبیر کیا امام راضی نے کہ اگر زہد موجود ہے بے رغبتی دنیا سے تو مانوی طور پہ حفاظت کیونکہ دشمن لگے ہوئے سیاتی وغیرہ ان سے حفاظت بھی چاہیے اور غذا کے لیے ضرورت ہے اس بدن میں نظام کی تو قوت شہوت کو رکھا ہے اور شہوانیات کے ذریعے سے تمام غذائیں فراہم ہوتی رہتی ہیں اور ڈیفینس کے لیے قوت غذبیہ کو رکھا ہے کہ اس کو کام میں لا کر آدمی دشمن سے انتقام لے کے نفس کی مخالفت میں شیطان کی مخالفت میں دین کے مخالفین کی مخالفت میں تو اس طریقے سے وہ قوت غضب جو ہے غذبیہ وہ ڈیفینس ہے اس کو آپ سمجھنے کے لیے ایسا سمجھ لیں کہ انسان میں تین طاقتیں ہیں ایک ہے انسان میں علم کسی چیز کو آپ سب سے پہلے دیکھیں گے اور اس کے بعد سوچیں گے کہ مفید ہے یا مجر ناف ہے یا مجر اگر مفید ہے یہ ضروری ہے اور اس کو لینا آپ چاہیں تو اس کے لیے قوت رکھیے قدرت نے بدلنے اور اگر مضر ہے اور اس کو آپ دور کرنا چاہیں تو اس کے لیے قوت ہے تو پہلے تو آپ کسی چیز کو سمجھیں گے اور جب کسی چیز کو آپ نے سمجھا جانا تو یہ قوت علم اور قوت حکمت ہے یہ حاکم انسانی ہے اور اس علم و حکمت کے تین درجات ہیں پھر کہ اگر حکمت اور علم جو ہے ضرورت سے زائد ہو جائے جس کو دہامت کہتے ہیں کہ آدمی بہت زیادہ ہوشیار ہو جائے اور حدود سے تجاوز کرنے لگے یہ دہامت کا درجہ ہے اس کو افراد کہیں گے وہ یا لمٹ اعتدال جو ہے اعتدال سے زائد ان لمٹ جسے کہتے ہیں اور یہ جہامت جو ہے وہ مضمون ہے اور علم و حکمت کا جتنا درجہ آدمی میں ہونا چاہیے اس سے اگر کم ہے اور اس سے جو ہے نیچے کا درجہ ہے ڈاؤن پوزیشن ہے اس کی تو اس صورت میں یہ تفریح ہے اور اس کو صفحات کہتے ہیں یعنی حمافت کہتے ہیں تو زیادہ بڑھ جائے یہ دہامت کہلائے گی گھٹ جائے یہ صفحات کہلائے گی اور درمیان کا درجہ جو مطلوب ہے وہ حکمت کہلاتی ہے تو قوت علم پہلے کام کرتی ہے اس میں تین درجے ہیں اور بیس کا درجہ جو ہے وہ حکمت کہلاتی ہے اس کے بعد جو فوائد حاصل کرنے کی قوتیں ہیں وہ ترحقیق اور شہوت کہلاتی خواہش رغبت اچھا اور خواہش کا بھی سوال تھا تو خواہش اور رغبت جو ہے اس میں تین ہیں ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو آنکھ میچ کے پوری کرے جیسے یوروپ کے لوگوں کا حال ہوتا ہے جو مل گیا اسے پکڑ لیا جو سمجھ میں آیا کھا لیا جہاں چاہا وہاں چلے گئے یعنی کوئی کنٹرول زندگی پہ نہیں پوری لائف گیا آؤٹ آف کنٹرول ان کی ہے جو سمجھ میں آیا کرنا شروع کیا تو شہوت اگر اس پوزیشن میں ہے تو یہ فجور کہلاتا ہے اس کو افراد سے تعبیر کرتے ہیں ہے اور اگر ضرورت کا محض ضرورت کے محض اور موقع پر بھی شہوت کام نہ کرے تو یہ جمود کہلاتی ہے مثلا فجور تو یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بیوی ہے اور باہر سے گزر رہا ہے اس کو بھی پکڑ رہا ہے آپ یہ فجور کہلاتا ہے اور جمود کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اہلیہ محترمہ ہے وہ شکایت کر رہی ہے کہ ان کو ہماری طرف توجہ ہی قاضی صاحب کے پاس ایک بیٹھے تھے ایک عورت آئے اس نے آ کے کہا پوچھا قائد صاحب نے کیسے آئے کام کے کیا کام ہے کہ کچھ نے اپنے شوہر کا حال بیان کرنا ہے کہ بیچارے بڑے اچھے آدمی ہیں رات بھر نمازیں پڑھتے رہتے ہیں دن میں روزے رکھتے رہتے ہیں تو وہ جو عالم تھے ان کو بھی بڑا تعجب ہوا گئے جو ہوگا بےچاروں کا تو قائد صاحب نے کہا کہ آپ تو سن رہے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے مگر دوسرے لفظوں میں وہ شکایت کر رہی ہے کہ میرا حق ادا نہیں کرتے ہیں مسلح سے ان کا تعلق ہے اور اس طرف روزے سے تعلق یا جیسے ایک عالم تھے ان کے گھر میں تین سو ساٹھ تقریباً چار سو کے قریب کتابیں تھی وہ ہر وقت کتاب دیکھتے تھے لیکن بیوی نے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ میں کتاب ہوتی بڑا اچھا ہوتا کہ میں خود کتاب ہوتی تاکہ آپ مجھے دیکھتے لیتے وہ بھی تھے من چلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اگر یہ خواہش آپ کی تو کیا اچھا ہوتا ہے کہ آپ ڈائری ہوتے تاکہ ہر مہینے میں چینج کرتا آپ کو بدلتا رہتا وہ ان سے بھی زیادہ آگے کے تھے اچھا تو بار اگر بیوی گھر میں موجود ہیں اور شوہر فرصت علی خان کہ ادھر توجہ ہی نہیں ہے یہ توجہ کرنا چاہتے ہیں تو متوجہ ہو نہیں سکتے ہیں طبیب کی ضرورت ہے ان کو تیرے وغیرہ کے استعمال کی ضرورت ہے تو غرض یہ کہ باہر کی پکڑ نہ ہے تو یہ فجور ہے اور اپنے محل میں شہوت وہ استعمال نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں یہ جمود کہلاتا ہے اور جمود تفرید ہے یعنی کم درجہ جو مضموم برا ہے اور فجور وہ افراد ہے جو مضموم ہے اور درمیان کا درجہ عفت کہلاتا ہے کہ عفت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جہاں شہوت استعمال کرنی چاہیے جو چیز کھانے کی اسے کھائے جو پینے کی اسے پیے جن کی خواہش میں جیسے پی بھی ہے تو اسے جو ہے استعمال کرے یا اپنی رونی ہے جو شرعی اور گھر میں کام کرنے والی ایک مولانا آدمی صاحب تھے وہاں پر کالا کاٹا میں وہ کہتے تھے کہ گجرات میں جتنی دبلیاں ہیں سب باندیوں کی پوزیشن میں جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھیں ان سے بھی سو بچوں ہوتی تھی مملوکہ ہوتی تھی تو وہ کہنے لگے گجرات کی دبلیاں یہ باندیوں کی پوزیشن اچھا تو قصہ یہ کہ اگر غلط محل میں اور غلط جگہ شاوت استعمال کرتا ہے تو فجور ہے یعنی اس کو فاجر کہیں گے اور جہاں اپنی شاوت استعمال کرنے والی کرتا ہے تو جمود ہے جامد محض اور جس جگہ کرنا ہے وہاں کرتا ہے اور جہاں نہیں کرنا ہے وہ خواہش پوری نہیں کرتا یہ عفت کہلاتی ہے اعتدال کا درجہ ہے تیسری قوت ہے دفاع اور ڈیفینس کی وہ غذب کی قوت ہے وہ انسان میں رکھے تاکہ جہاد ہو سکے ناگواریوں کو دور کیا جا سکے تو اگر آدمی ہر بات کی پاجانے سے باہر ہے آگ بگولا ہے بالکل تو یہ افراد کا درجہ کہلاتا ہے اس کو تحور کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہوا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں ایک صاحب مسجد میں گئے اور گھڑی کی آواز آ رہی تھی اسی کو ہوا ہو رہے صبح کا وقت ہوا کبے نے بولنا شروع کیا باہر تو اس سے لڑنے کے لیے نکلے باہر تو کوئی کبے سے لڑتا ہے کوئی گھڑی سے بگڑتا ہے کوئی ہوا سے بھیڑتا ہے یہ تو یہ جو درجہ ہے وہ تحور کا کہلاتا ہے افراد کہتے ہیں بالکل لمٹ ہو جائے آدمی جانے سے باہر یہ تحور ہے قوت غذبیہ میں غذب کی اور ناراض ہونے کی یہ ڈیفینس ہے کہ ایک طاقت ہے اور اگر محل میں اور اپنے جگہ میں جو غصہ نہ آئے اس کو غضب نہ اور غصہ نہ ہو تو ایسی صورت میں یہ جبن کہلاتا ہے جسے بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں مثلا آدمی کی بیوی موجود ہے اور کوئی آگے اسے چھیڑ رہا ہے تب بھی غصہ نہیں آتا اس کو تو یہ جبن کہلائے گا بزدلی کہلائے گی تو جب غصہ نہیں ہونا وہاں غصہ ہو رہا ہے تو یہ تحور ہے افراد ہے ان لمٹ ہے مزید ہے اور جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں بھی جناب نہیں ہوتے ہیں تو ایسے موقع دینے پہلی صورت تو یہ ہے کہ غلط میں غضب اور جہاں غضب ہونا چاہیے وہاں نہیں اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں یہ فرق ہے تو جو درجہ زیادتی تھا اس میں تو جہاں نہیں ہونا وہاں بھی ہے اور جہاں پر ہونا چاہیے جیسے مثلا آپ کی بیوی کو کسی نے چھیڑا اور آپ مسکرا رہے ہیں تو یہ باوت کی بات تو غرض یہ ہے کہ ایسی صورت میں اس کو غصہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے تو یہ کم درجہ ہے اس کو جمل سے تعبیر کریں گے یعنی بد سے تو کلی طور پر نو چیزیں ہوئی امت علمیہ کے تین درجات ان لمٹ بالکل افراد وہ کہلاتا ہے جہامت اور کم درجہ وہ صفحات دے کو اور اعتدال کا درجہ وہ حکمت کا ہے اور قوت شہوت میں تین درجات ہیں غلط چاول استعمال کرے تو فجور ہے اور اپنے محل میں بھی استعمال نہ کرے تو جمود ہے اور مناسب ہو تو محل نہ کرے اور نہ محل ہو تو نہ کرے یہ کہلاتا ہے اور قوت وغیرہ کی بھی تین درجات ہیں کہ اگر بے موقع غصے ہو رہا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے پھر بھی آ رہا ہے غصہ اور ہو رہا ہے یہ تحور کہلاتا ہے مضمون اور جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہوتا یہ جگن بزدلی کہلاتی ہے اور اپنے موقع جو ہوتا ہے موقع نہیں تو کنٹرول کرتا ہے یہ در حقیقت شجاعت کہلاتی ہے تو علم میں سے تین چیزوں میں سے حکمت لے لیں اور شہوت کی تین چیزوں میں سے عفت لے لیں اور غضب کے تین درجات میں سے شجاعت لے لیں تو حکمت عفت اور شجاعت اس کا مجموعہ در حقیقت عدالت ہے اور جب عدل کی یہ حقیقت ہے تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کے عدل کا لفظ اس پر بھی کھپتا اور سارے عدل پر اس لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی یہ دانش مندی تھی کہ انہوں نے خود ثانیہ کے آخر میں جو آیت رکھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خطیب جو پڑھے ان اللہ امر امرت والاحسان اور واقعی آیت امت کو کھڑا کر دینے والی ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ جو ترجمانی سمجھتے وہ جلدی کھڑے ہوتے ہیں اس آیت کے سنون امام جب خود اس آیت کو پڑھتا ہے تو جو لوگ مطلب سمجھتے ہیں وہ تو خیر کھڑے ہوتے ہیں لیکن جو نہیں سمجھتے اور جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ امت کو کھڑا کر دینے والی آئے تھے اس میں احکام تو عدل میں تو ساری چیزیں آ گئی توحید وغیرہ مگر یہ خاص ترتیب سے اخلاقیات بھی اس میں آ جائیں گے تو خیر کیا بات تھی ہاں قلب جو ہے تو قلب در حقیقت ایک لوتھڑا ہے اور اس کی اصل جان جو ہے وہ در حقیقت روح ہے تو اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ قلب تو ایک گھر ہوا اور روح جو ہے وہ در حقیقت اس کے اندر حلول کرنے والی ایک شے ہے اس سے تعلق رکھنے والی ایک شے ہے تو یہ مکان ہے اور اس مکان کا مکین جو ہے ٹھہرنے والے وہ روح اور انسان کی بدن میں اللہ تعالیٰ نے طبیعت رکھی اور وہ جو طبیعت ہے اس طبیعت کو تعبیر کرتے ہیں نفس سے ایک شکل یہ حضرت صاحب رحمت اللہ نے اپنی تفصیل میں علماء نے لکھا ہے کہ نفس اور قلب ایک ہی ہیں مگر بعض محققین نے لکھا کہ نفس اور چیز ہے قلب اور چیز ہے نفس کی اسٹیم کھانے پینے سے تیار ہوتی ہے بقول حضرت حکیم الاسلام رحمتہ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کہ رمضان میں اس کی اسٹیم جو ہے کمزور کر دی جاتی ہے وہ ملتے ہی اس کو دانہ پانی بند تو اگر ڈھیلے ہو جاتے تو اس میں بھی کیسا انداز ہے کہ شیطان جو ہے وہ باہر کا دشمن ہے اس کو جو ہے ورگلاتا ہے اس کو گہکاتا ہے اس کو چڑھاتا ہے اس کو جو ہے غلط چیزوں کی طرف لے جاتا ہے تو جب رمضان المبارک آتے ہیں تو شیاطین جو سرکش ہیں وہ تو بند کر دیے جاتے ہیں جس سے کوئی سیٹی ہو اس میں دوسری سیٹی میں اس کو لے جائیں یہاں تو کوئی سرکش آدمی ہے پبلک کو جو بتاتا ہے گورنمنٹ کے خلاف اس کو دوسری سٹی میں آؤٹ آف سیٹی کر دیا یا کنٹری کر دیا اور انسان کے اندر حضرت نفس ہیں یہ جو ہے سرکش ہیں سرکش ہے یعنی بدماشی کرنے والا حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس میں شر غالی اور اصلی حالت کی کہ وہ شر کی شر کی طرف چلتا ہے برائی کی طرف خیر کی طرف لانا پڑتا ہے اور مثال دی ہے کہ جیسے پانی کے اندر ٹھنڈک جاتی ہے گویا جاتی ہے اسی لیے آپ جب اسے گرم کرنا چاہیں تو اس کو ہیٹر کی لگائیے پرائمس پہ رکھیے آگ پہ رکھیے وہ گرم اور اتار دیے تو اگر ٹھنڈے تو نفس کو خیر پہلانا ہے تو بزرگوں کے پاس جائیے جماعت میں جائیے صالحین کے پاس بیٹھیے کتابیں دیکھیے اللہ اللہ کیجیے تو وہ ٹھیک اور اس کے بعد اس کو برائی کی طرف تو بڑی آسانی سے حضرت تشریف لے آتے ہیں برائی کی طرف اس میں کچھ خاص جو ہے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن خیر کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی اور جب تک اس کا اثر رہے گا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ آدمی کسی سالے آدمی کے پاس رہتا ہے کسی اچھے ماحول میں رہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سمجھ گئے اور اس کے بعد وہ بھی سمجھتا ہے کہ سمجھ گیا اور جب وہ چیزیں ہٹی تو حضرت اندر سے ابھرتے اور مولانا روم نے سانپ کی مثال دی کہ ایک آدمی تھا اس نے سانپ پکڑا اور سانپ بھی پکڑا سر جی نے کہیں پہاڑ پہ سجایا تو بےچارا سکڑا ہوا تھا یہ سمجھے مرا ہوا ہے لانے کے بعد تماشا شروع کیا اب جب بچے جمع ہوئے اور تماشا کر رہا تھا اور دھوپ نکلی تو دھوپ کی وجہ سے اس میں حرکت ہوئی حرکت کی برکت یہ ہوئی تو بچے بھی بھاگے وہ حضرت بھی گھبرائے کہ موقع کہڑا ہے تو وہ سمجھاتا ہے کہ سانپ مر گیا ہے وہ مرا نہیں بلکہ سکڑ گیا تھا تو نفس کے اندر شر ہے اس کو جب اس کا ماحول نہیں ملتا ہے تو آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا نفس مر گیا لیکن اس کے بعد جب اس کے مواقع اسے ملتے ہیں تب اندر برکتیں ظاہر ہوتی ہیں تب وہ حرکت میں آتا ہے اس کو چانس مل جائے موقع مل جائے دیکھیے پھر کیسے گل کھلاتا ہے تو نفس جو ہے وہ شک کی طرف چلنے والی چیز کیا کہلاتے ایک اور مضمون پر تمہارا نفس کے اندر شر کا مادہ موجود ہے تو طبیعت جو ہے خواہش یعنی کھانا پینا وغیرہ بھی اقتدار ہاں ایک بات یاد ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو تو بند کر دیا اور حدیث میں ہے کہ مرد مردت شیاتی فرکش شیطان یعنی چھوٹے موٹے تو گھومتے رہتے ہیں کلپٹن میں لندن میں ہندوستان میں ہر جگہ باقی جو سرکش ہیں بڑے قسم کے وہ گیا مقید کر دی گئی تو ان کو تو گیا باہر کر دیا گرفتار اور یہ اندر کا دشمن تھا اس کو ڈھیلا کر دیا کھانے کا نظام بدل دیا پینے کا نظام بدل دیا سونے کا نظام بدل دیا بس اس کی اس کے اوپر وہ آ بنی ہے یہ اور پھر جو ہے مغل بار خوب دبا کے کھایا تو بیس روزہ چڑائیوں رکھ دیتا کہ اور طبیعت خوش ہوتی ہے <laughs> عجیب و غریب معاملہ ہے تو نفس جو ہے اس پر دباؤ ڈالا تو ادھر اس کو ڈھیلا کیا تو بہتانے والا اور برغنانے والا وہ تو کر دیا ایک طرف اور خود کودتا تھا سرکشی کرتا تھا تو اس کو کر دیا ڈھیلا تاکہ خدا سے جوڑ وابستگی میں سہولت ہو سکے تو طبعی جذبات جو ہیں ان طبعی جذبات ہی کو بعض نفس سے قابل کرتے ہیں تو بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ قلب اور نفس ایک چیز ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو طبعی جذبات ہیں خواہشات جتنی ہیں اس کا طبیعت سے جوڑ ہیں وہ در حقیقت نفس ہے اور اسی لیے اس کی اسٹیم کھانے پینے سے مادری چیزوں سے تیار ہوتی ہے قرآن کریم نے نفس کے باب میں جتنی قسمیں کھائی نے کسی مسئلے کے باب میں نہیں کھائی سورہ و تھا تھا پڑھیں تو واؤ قسمیاں قسم سورج کی وشم کی وہ بہا اس کی روشنی کی اور چاند کی اور اس کے جو ہے اس کے بعد آسمان کی زمین کی اس کی اس کی تقریباً اس اس کے کے بعد وہ میں ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پھر فرمایا وہ نفسی ہوا جو چیز اللہ نے اس میں رکھی ہے الحماہ فجور و تقوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فجور رکھا ہے سرکشی معاشیت کی طرف چلنا نافرمانی کی طرف جانا حکم عدولی کرنا یہ ہے اور تقوا بھی اس میں رکھا دونوں کی استعداد ہے اگر آپ غور کریں گے کہ تقوا جو ہے وہ بعد میں ہے فجور پہلے سمجھے حضور یعنی اس میں اتنا جو ہے وہ فجور سے ہے اور تقوی کا تذکرہ بعد میں معلوم ہاں کہ سرکش ہے یہ سر کی طرف پہلے چلتا ہے اسی لیے صاحب ترسیل جواہر مکیہ کا ایک قول بچپن میں دیکھا تھا میں نے بہت سال ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ پندرہ سال تک تو آدمی مکلف نہیں یعنی شریعت کا پابند نہیں ہے ایسے پابند بنانے کے لیے اس کو سات سال نماز کا حکم اور دس سال اور چیزیں مگر شرعی اعتبار سے پابند اس کو پندرہ سال تو معلوم ہوا کہ پندرہ سال تک تو نقص اپنی خواہشات میں ہے اس کا عادی ہے اب شریعت آ رہی اور شریعت کے آنے کے بعد اس پر اب کنٹرول کروایا جاتا ہے یہ مجاہدہ اس کے لیے اور اسی لیے شرط ہے کہ عاقل ہو بالغ ہو کیونکہ پندرہ سال سے پہلے کہ عقل اتنی معتبر نہیں ہے اور بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن میں اتنی قوت ہو کہ احکام کو برداشت کر سکے جو عمل قوت ہے تو عاقل ہونے میں علم کی طرح اشارہ اور بالغ ہونے میں عمل کی قوت کی طرح اشارہ ہے تو علم و عمل کی صلاحیت اس کی ٹھیک ہوگی تب جا کے احکام اس پر لاگو ہوں گے یہ سب تو کہنے کا اصل منشا یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ قلب سے ہٹ کر ایک چیز ہے زیادہ تحفظ کی بات یہ ہے تو قلب ایک محل و مکان ہے اس کا مکین در حقیقت روح ہے اور طبیعت جو ہے اس کا اس کے ساتھ خواہشات کا یعنی طبیعت اور خواہشات جو ہے اس میں جو خاص جوہر رکھا ہے وہ در حقیقت نفس ہے جو چلتا ہے شر کی طرف اور معافی کی طرف پھر نفس میں اور بھی کچھ دفل غفی ویسے کی گئی ہے بارہ بارہ پانچ ہو رہے ہیں بارہ دعا کیجیے اللہ پاک نفس کے سر سے بچائے اور پل و روح کو اپنے صحیح مقام پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ جو رہے پل کو بتوا کے راشٹر معلوم نہیں کچھ پلے پڑی ہے یا پریشان ہوئے آپ لوگ وہ ایک دقبا تا گیا میرے گھر ایک آدمی بات کر رہے تھے کوئی عالم ہوں گے بات کر رہے تھے ایک آدمی رو رہا ایک شوق تھا وہ رو رہا تو بھائی بےچارے بڑے خوش ہوئے کہ میرے بات کا اثر اس پر پڑا اس لیے رو رہا اگر بات ختم ہو گیا بعد میں ایک طرف لے جا کے پوچھا کہ کون سی بات کا زیادہ اثر ہوا میرا کچھ نہیں میرے یہاں بکرا تھا اور اس کی بھی داڑھی تھی وہ بیچارہ مر گیا وہ جب آپ بول رہے تھے تو مجھے وہ یاد آ رہی کسی طرح سے نہ لاہور ہم سمجھے کہ ہمارے واسطے متاثر ہو رہے ہیں ممکن ہے کہ ہاں، ہم لوگ بھی بیٹھے اور سوچ رہے ہوں گے کہ چند ہی گاڑی